کہ درخواست بھی کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور یہ بھی کہا کہ مختصر نصیحت مختصر نصیحت فرمائیے اس سے معلوم ہوا کہ ایسی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں آپ نے اس کو لمبی نہیں فرمائی کہ میرے اوپر کیوں کاڈ لگا رہے ہو میں مختصر کروں یا لمبی کروں لیکن ان کے بعد یا تو وقت کم ہوگا جلدی جانا چاہتے ہوں گے کیا بات ہوگی تو آپ کے مختصر نصیحت ہے تو آپ نے ایک جملہ خیال فرمایا لا تذب غصہ نہ کرو ان ساری نصیحتوں میں سے یہ ایک مختصر نصیحت فرمایا غصہ نہ کرو انہوں نے فرض کیا انہوں نے کچھ ایسا لگا کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ بات بنی نہیں یعنی جو یہ نصیحت جو ہے یہ کچھ اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوئی دوبارہ کیا کہ اللہ کچھ اور فرما دیجیے کچھ اور بھی نصیحت فرما دیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کر دوبارہ بھی پھر تیسری بار انہوں نے کہا ایسے کچھ اور بھی فرما دیجیے فرمایا غصہ نہ کر تین مرتبہ تینوں مرتبہ یہی جملہ دورہ ہے جو غصہ رکھے اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھو غصہ نہ کرو اس بات کو معمولی نہ سمجھو اس واسطے کہ یہ معمولی نہیں ہے غصہ اگر عادت پڑ جائے غصے کی محل بے محل موقع بے موقع تو یہ بے شمار گناہوں کی جڑ اسی غصے سے بہت پیدا ہو اسی سے حسد پیدا ہو اسی سے کینا پیدا ہو اسی سے انسان دوسرے کا حق رسم کرتا ہے اسی سے ریبت ہوتی ہے اسی سے چگلی کھاتا ہے خدا یعنی کتنے بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ تم فرمایا کہ غصہ امام غزالی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سارے امراض کی اصل جڑ تو ہے تکبر جیسے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غصہ بھی حقیقت میں تکبر سے آتا ہے جب آدمی آج ہوتا میں بڑا ہوں اور جس سے پر غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے اضافے کا اگر بڑا سمجھتا تو کبھی غصہ نہ کرتا اس لیے کہتا کارے درویش پر جانے درویش درویش آدمی اگر اپنے آپ کو جو کچھ نہیں سمجھتا بھی میں تو معمولی سے آدمی ہوں وہ کیا غصہ کرے گا دوسرے پر غصہ وہ کرے گا جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بڑا ہوں دوسرے چھوٹا ہے کیونکہ غصہ کیا جاتا ہے جو برابر کے آدمی سے یا چھوٹے آدمی سے بڑے پر تو غصہ کرتا نہیں آدمی اور یہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو چھوٹا سمجھا اصل بنیاد غصے کی ہے تکبر لیکن پھر اس غصے سے بے شمار گنا پیدا ہوتے ہیں غصے کا اظہار کا اگر موقع مل جائے غصے کو ظاہر کرنے کا بدلہ لینے کا تو اس میں انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے دوسرے کی اکثر کی جاتی ہے غصے کو اگر ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے غصہ اتارنے کا موقع نہ ملے تو دل میں ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے اس گھٹن کا نام ہے دودھ اسی گٹن کا نام ہے کینا اور اسی کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بدخائی میں لگ جاتا ہے یا کسی طرح نیچے دکھا دیتا تو بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ اور اس کے مقابلے میں حلم وہ بڑی اعلیٰ صفت ہے اعلیٰ درجے کی صفت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے بکثرت اللہ اکریم نی وزینی بالحلم یا اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرمائیے اور علم کی زینت عطا فرمائی معلوم کہ علم علم جو ہے وہ بغیر علم کے بے زینت ہے اس کے اندر کوئی زینت نہیں علم اسی وقت مزین ہوتا ہے کارآمد ہوتا ہے جب اس کے ساتھ علم ہو اگر علم نہیں تو علم جو ہے وہ کارآمد نہیں بعض اوقات انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے تو اللہ اکرم نہیں مل علم وزین نہیں علم آدمی بردواری کو بڑھا جیسے میں آج کیا کہ غصے کے موقع پر زیادہ غصہ کر لیا ضرورت تو گنا یا بے موقع کیا غصہ کرنے کا موقع تھا نہیں اور تم نے کر دیا یہ گنا اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو گئی دل ٹوٹ گیا یہ بہت بڑا گنا ہو گیا اس واسطے اس غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے یہ تو ذرا کبھی اگر حد سے تجاوز کر جائے گا تو گناہ کبیرہ تک لے جائے گا اللہ مثلا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی کسی قسم کی تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی ہی تم پہنچا دو یہ جائے گا لیے اس کے بدلے میں جائز ہے اس سے اگر ایک بال آگے بڑھ گئے تو تمہارے ذمہ گناہ ہو گیا اس سے ذرا بھی آگے بڑھ گئے تو گناہ ہے اور اگر اتنی ہی پہنچاؤ تو تب تو ٹھیک ہے صحیح ہے جائز ہے اور اس سے زیادہ پہنچا دی تو گنا اتنی ہی پہنچاؤ جائز تو ہے لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ چھوڑ دو ان نظاری کا من پر الحمود اور فرمایا ادفا بلتی احسن و صحیح برائی کو اچھا بدلا اچھائی سے دو اور ہاں، لیکن فرمایا ہمارے لگتا ہے صبر ہمارے لگتا ہے اللہ عظیم یہ اگر یہ وقت بڑے صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے اور بڑے نصیب والوں کو یہ بات معاف کرتے ہیں نصیب والا بھی سن لیجیے نصیب والے کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی کوئی شخص اس کو حق تو تھا انتقام لے لیتا بدلہ لے لیتا لیکن چھوڑ دیا معاف کر اس کی کے لیے اتنی زبردست بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمائی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانا نہیں الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا آنا ضعیم فی ربض الجنہ فی وسطی الجنہ لمن ترک کا ورا ہوا جو سب حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں اپنے ہاتھ معاف کر دیں تو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں گھر جنت کے بیچوں بیچ کو گھر اس کا بڑا فائدہ نصیب ہے مایو لگتا ہے اللہ کے رفتبہ مایو ہے اللہ کو حق حساب تو بھائی اگر تم نے بدلہ لے لیا ایک تھپڑ اس نے مارا تھا ایک تم نے مار دیا تو بتاؤ یہ تھپڑ جو تم نے مارا یہ فائدہ ہوا یا اگر کچھ چھپر کے بدلے حضور گارنٹی لے رہے ہیں جنت کے اندر گھر بنوانے کی گھر دلوانے کی تو وہ چھپر زیادہ قیمتی ہے یا وہ جنت کا گھر زیادہ قیمتی ہے جو نبی کریم تو بھائی سرگرا چھوڑ کے اپنا یہ فضیلت ہاں حق ضرور ہے تم نے بھی اگر اتنا ہی مار دیا تو انشاءاللہ شاء اللہ کوئی معاف نہیں ہو پکڑے نہیں جاؤ گے اس سے آگے بڑھ گئے گنا ہمارے حضرت علماء کرم صلی اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک ساتھ تھے کسی بزرگ کے مرید تھے تو ان سے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی صوفیاء کے ان کی بڑی بڑی عجیب عجیب شانیں ہوتی ہیں کسی کا کسان خوش ہے کسی کی شان پوچھا ہے کسی کا رنگ کچھ ہے کسی کا رنگ کچھ ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اور اللہ کی جو مختلف شانیں ہیں یہ بھی ذرا دیکھوں کہ کیا کیا کس قسم کی شانیں ہوتی ہیں ان کی اولیا کے تو شیخ نے کہا بھی کس سے کرم پڑ گئے کہاں ان کے رام کی شانیں تم دیکھو گے وہ کہاں تم کہاں کہ دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ مظاہرہ والے میں سات اچھا ہے تو فضول بات لیکن اگر چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ وہاں چلے جانا قطب صاحب کے پاس وہ بابا فریدین گنج سے گھر کریں سر وہ مراقبہ گاہ ہے وہاں چلے جانا تو وہاں تین بزرگ بیٹھے ملیں گے تم تو ایسا کرنا کہ پیچھے جا کر ہر ایک کے کمر پہ ایک ہلکا سا مکہ مار دینا ایک اس کے تینوں کو سب دیکھنا کیا ہوتا ہے تو یہ حضرت جو ہے کہ اور کی شان دیکھنا چاہتے تھے تو وہاں پہنچ گئے اور وہ تینوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جا کر ایک کے پیچھے مکہ مارا جو جن کو مکہ مارا وہ اپنا انہوں نے بیٹھ کے دیکھا بھی نہیں کون مکہ مار رہا ہے کیا کر رہا ہے اپنا ذکر تصویر مشغول تھے اسے میں ہے دوسرے بیٹھے تھے ان کو جا کے کمر میں مکہ مارا تو انہوں نے بلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور ویسے مکہ ان کے مار تیسرے کے بعد پہنچے اس کو مکہ مارا تو وہ پیچھے مڑ کے مڑے اور مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کرنے میں تمہارے ہاتھ نہیں لگے تمہارے ہاتھ کے میں کوئی درد تو تکلیف تو نہیں ہوئی لا سیلاب یہ تینوں حال دیکھ کے جس سے آپ کے بعد آپ آ گیا بھائی کیا ہوا کہ جی اس طرح ہوا تھا ایک نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں مجھے دوسرے نے مکہ مار دیا تیسرے نے الٹا گسے کہنے لگے کہ تمہارے چوٹ ہونے لگی کہا کہ بھائی تم کا احترام اور کرام کی شانے دینا چاہتے ہو یہ تین شانے ہیں اولیاء کرام جو صاحب جو تھے ذکر مشغول تھے انہیں پلٹ کے تمہیں نہیں دیکھا انہوں نے کہا نیا اللہ تبارک تعالیٰ کی حضوری میسر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے ان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے پھر کسی ایک آدمی مکہ مار دیا تو مار دیا کہاں اپنا وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوں اس کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے بدلا لینے کی کوشش کروں وہ وقت جتنا اس سے پوچھنے گھسنے کا ضائع ہوگا اس کا مکہ مارنے کا ضائع ہوگا اس سے بہتر ہے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں ان کی کرانتی دوسرے کے تھے بزرگ یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے پلٹ کر تم سے مکہ مارا تو کچھ کہا بھی زبان سے کہ نہیں کہا تو کچھ لوگ مار کے پھر اپنے کام میں کہا کہ اچھا جتنا مکہ تم نے مارا تھا اتنا ہی مارا کہ کچھ زور سے زیادہ مار دیا کہ نہیں جی اتنا ہی مارا جتنا میں نے مارا تھا کچھ زیادہ نہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ چونکہ ان کو شرن حق حاصل تھا مکہ مارنے کا تو اس وقت چونکہ تم نے مارا تھا جیسی کی تھی تو ان کو بھی حق حاصل تھا انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا لیکن بدلہ پوری مساوات کے ساتھ لیا کیونکہ تم نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا تھا انہوں نے بھی کر کوئی کلمہ نہیں کہا اور جتنی زور کا تم نے مارا تھا اتنے ہی زور کا انہوں نے بھی مار دیا اور یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے جو مارا تم کو پلٹ کر وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ دل میں غصہ آ گیا تھا یا انتقام دینا مقصود تھا اس وجہ سے نہیں مارا کبھی دل میں خیال لگے کہ صاحب وہ تو انہوں نے تو بڑی افضل کام کیا تھا انہوں نے افضل کام نہیں کیا بعض طرف کی یہ ہے کہ بعض اور یا اللہ سمجھ لو بات بعض اور اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انسان تکلیف پہنچا دے اور وہ بدلہ نہ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ایک حدیث ہے حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگا لی ولی فقط آزم تو بلحاظ جو میرے کسی ولی کا دشمن ہو جائے جو اس کو تکلیف پہنچائے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اگر وہ بدلہ نہ لے صبر کر لے اس صبر کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا غیر نازل ہو جاتا ہے تو یہ مکہ جو مارا تم کو انہوں نے حقیقت اللہ کے قرض سے بچانے کے لیے مارا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کار میں مبتلا ہو جاؤ اللہ یہاں یہاں ایک بات اور سمجھ کہ ایک دل میں خیال بالا صاحب پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ولی اللہ جو تھے وہ تو بڑے مہربان اور شفیق تھے کہ انہوں نے مکہ مار اس لیے مارا کہ قرض نازل ہو جائے جب وہ اتنی مہربانی کرنے کو تیار ہے تو اللہ کو قہر نازل کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ میاں کیوں غضب نازل کرواتے ہیں ایسے آدمی کو بہت نقیب الحمد مارا خان میں کنس اللہ سے دے کیا خوبصورت بات جواب انہوں نے فرمائی ہے کہ بھائی یہ باتیں عشق کی ہیں محبت کی یہ عقل کی عام ترازو میں تولنے والی باتیں نہیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی شیرنی کو چھیڑ دے ایسی معمولی سے آدمی جا کر تو وہ شیرنی معاف کر دیتی لیکن شیرنی کے بچوں کے چھیڑ کے دیتے اب یہ کرواتا کہ اگرچہ جائز ہے کہ آپ برابر کا بدلہ لیں لیکن دیکھو بدلہ لینے میں خرابی یہ ہے کہ ایک طرف تو اس بات کا اندازہ کرنا کہ سوٹ برابر آگے پیچھے نہ ہو اتنا ہی ہو یہ آسان کام ہے کہیں ذرا سے جاتی ہوگی مارتا گیا اور دوسرا اتنا بڑا افضل کام ہے معاف کر دینا کہ جس کے کوئی ٹھکایا نہیں تو اعلیٰ درجہ علم کا یہ ہے کہ بے غصہ نہ ہو اور مستحسن یہ ہے کہ ماپے پر بھی نہ ہو ہاں جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں جہاں حق ہے غصہ کرنے کا پھر بھی غصہ نہ کریں اصل حلم وہ ہے اصل حلم وہ ہے اللہ میں اپنے شہر سے واقعہ سنا اور مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے درجہ فرمایا ارے امان ابونی خاص کا نام سنا ہم سب امام ابوانی فرحۃ اللہ کے مقلد ہیں یعنی نماز وماز انہیں کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھتے تو امام ابو ابوانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا جاتی اور وہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ ویسے شروع میں نہیں پڑھتے تھے شروع میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے پھر آخر شب میں جاگنے لگتے تھے اور فیض پڑھتے تھے ایک روز جا رہے تھے راستے میں کسی بڑھیا کی زبان سے نکل گیا ایک بڑھیا نے دوسری بڑھیا سے تعارف کرا دیا کہ دیکھو بھائی یہ آدمی جا رہا ہے یہ ایسا نیک آدمی ہے کہ یہ عشا کی وضو سے فجر پڑ رہا ہے حالانکہ امام اس اور سب کی حضور فجر نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن بڑھیا کو پتا نہیں کیسے پتا لگ گیا کیسے خیال ہو گیا اس نے کہا آپ آدمی جا رہا ہے یہ عشا کی حضور فجر کی نماز پڑھتا ہے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا اب امام ابو حدیف کا ہے سن لیا اچھا لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے گمان رکھتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں میں تو کرتا نہیں اچھا آج سے کریں چنانچہ اس دن سے امام صاحب نے یہ ایڈ کر لیا کہ آئندہ میں عشاء کے وضو سے فضر کی نماز پڑھا کروں یہ غیرت کہ اللہ کی مخلوق کو مجھ سے یہ گمان ہے تو میں اس گمان کو سچا کر کے دکھاؤں بڑا کرتے اب ایک آدمی آپ اندازہ کیجئے کہ رات عشاء سے فضر کی نماز پڑھ رہا ہے یعنی ایک لمحے کو نہیں سویا فجر کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے علم کا تدریس کا تصریف کا جو کچھ بھی کام تھا وہ اور تجارت بھی تھی ان صاحب تجارت بھی کرتے تھے زور تک اسے مشغول رہتے زور کی نماز کے وقت کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے اس وقت آرام کرواتے زور سے اثر تک آرام کرنے کا معاملہ اور غلط یہ کہ ایک آدمی ساری رات کا جگہ ہوا صبح کے کام میں لگا ہوا زور تک اور زور کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے گھر گھر جا رہے تھے گھر جا کر گھر میں اوپر کی منزل میں قیام تھا اوپر کی منزل کے اندر رہتے تھے تو وہاں پہنچ گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے سونے اب ایسے حال میں جب بستر پر لیتے دروازے میں گھس کر کوئی آیا اتر کر آئے نیچے دروازہ کھولا ایک آدمی کھڑا ہے کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا ارے بھائی سارے سارا دن ہو گیا صبح سے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ وقت چھوڑ کے اس وقت آئے لیکن امام صاحب نے کچھ فرمایا کہا اچھا بھائی فرمائیے کیا بات کیا مطلب ہے کہا کہ یہ جی بس کیا بتاؤں جب میں چلا تھا اپنے گھر سے تو مسئلہ ذہن میں تھا کہ پوچھوں گا امام صاحب سے ابھی راستے میں آتے آتے آپ کو کی دستک دیکھتے ہی جان سے نکل گیا کہ کیا پوچھنا ہے اب بتائیے آپ نے پریشان کیا ایسے وقت اور پھر کہتا ہے کہ بھول گیا لیکن امام صاحب نے کوئی اس کے اوپر معافہ نہیں کیا کہ اچھا بھائی تو کوئی بات نہیں بھول گیا ہو انسان بھول جاتا ہے جب یاد آ جائے جواب دے جواب یاد آ جائے پوچھ لینا کیا اوپر چلے گا جا کر مساری پر لیتے بستر پر لیتے لیٹ کے کچھ دیر گزری تھی سر تک اب پھر اتر کے نیچے آئے دیکھا تو وہی آدمی کھڑا ہاں بھائی کیا بات ہے اب یاد آ گیا مسئلہ کسی یاد تو آ گیا تھا اسی لیے دوبارہ حاضر ہوا کہ ابھی مسئلہ یاد آ گیا تھا لیکن اس وقت یہ تھا کہ رستہ دینے کے بعد بھول گیا تھا ابھی آپ آگے پھر جو بچے دوسرے گھر سے نکل گئے اب جناب غصہ دلا رہے لیکن امام صاحب نے کوئی کہا کہ اچھا بھائی کوئی بات نہیں بھول جائے تو بھول گئے جب یاد آئے پوچھ گئے سکتے چلے گئے اوپر ابھی لیتے پھر دس تک اتر کے گئے گئے جی، اب معاف کیجیے گا آپ کو بڑی تکلیف تھی لیکن اب یاد آ گیا کیا پوچھو کہ جی پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو انسان کی غلاظت ہوتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کہ ترا ہوتا ہے اس سب تکلیف پہنچانے کے بعد سوال یہ تھا لیکن امام صاحب پھر بھی غصہ نہیں کیا امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر وہ تازہ ہو تو کچھ اس مٹھاس ہوتی ہے سوکھ جائے تو تلخی پیدا پیدا جائے کروا کر تو کہہ رہے ہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تازے میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے اور کچھ میں ہو جاتی ہے کروار کیا کبھی چکے دیکھا تھا یہ سوال اب اس چار پر چار دلا ہے کہا کہ بھائی ہر بات جو ہے وہ خود چکر اور خود تجربہ کر کے بھی بہت سی باتیں عقل سے بھی انسان کو پتا لگتی ہیں تو عقل سے یہ پتا لگتا اچھا ہے کچھ مٹھاس ہوتی ہوگی بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہوگی کیسے جی کیا دلیل ہے تاکہ تازے میں مکھی بیٹھتی ہے اور خشک نہیں بیٹھتی تو مکھی بیٹھنے سے پتا لگتا ہے اس میں ہے کچھ تو بنا وہ نہ بیٹھ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس نے آگے ہاتھ جوڑا کہ حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کروا دیجیے گا میں نے آپ کو بہت تکلیف اصل میں قصہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہرا دیا بات یہ تھی کہ کل رات ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں یہ بحث چل نکلی کہ ہمارے اسکوفا شہر کے اندر سب سے زیادہ حلیم انسان کون سب سے زیادہ بدھوار غصہ نہ کرنے والا کون تو میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ ابو حنیفہ ہے اور میرا کہنا تھا کہ سوری ہے تو دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا میں کہا تھا کہ سوری ہے وہ کہتے کہ ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے کہا اچھا تجربہ کر لو تو ایسا کام کرو کہ جس سے انتہائی غصہ آئے انسان کو اگر پھر بھی وہ ضبط کر گئے اور انہوں نے کوئی غصہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ سب سے بڑے حلیم ہیں تو میں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا آپ کو تنگ کرنے کا کہ ہر مرحلے پر آپ کو اشتہار دلاؤں غصہ دلاؤں اور مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کو غصہ آ جائے گا تو میں جیت جاؤں گا لیکن آپ نے تو مجھے ہرا دیا اور پتا چلا کہ حقیقت میں آپ سے زیادہ حلیم انسان اس شہر کے اندر کوئی اور تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت ہمارا مسیح اللہ خاک اللہ تعالیٰ ان کے درجات برم فرمایا یہ قصہ سنانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بھائی حنفیوں یعنی ہم سب حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا حنفی امام ابو کی تقلید کرتے ہیں تو وہ حنفی اب صرف نماز ہی میں تقلید کرو گے امام ابو کی اور غصے میں نہیں کرو گے کیا غصہ نہ آئے اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں اتنے بڑے مجتہد ہیں اتنے بڑے فقی ہیں اور اتنے بڑے ولی اللہ اور یہ کم کیا جا رہا ہے لیکن غصہ نہیں آتا نہیں حالانکہ حق تھا غصہ کرنے کا جو آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو لوگ کان پکڑ کے نکال دیتے یہ سوال بدتمیزی کا سوال کر رہا ہے بے وقت کر رہا ہے بے باپا کر رہا ہے تب حق تھا لیکن اپنے اپنے اولا کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا علم کی زینت وہ یہ جو مشہور کے ساتھ بڑا جو ہے بڑے جلالی بزرگ ہیں لوگ ہیں بڑے جلالی بزرگ ہیں یعنی ہر وقت جلالی کرتے رہتے ہیں غصہ کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھو جلالی بزرگ جلالی بزرگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں نبی کریم سروتوارم وسلم کی سنت کے مطابق نہیں نبی کریم وسلم کی سنت کے مطابق تو جمالی ہے کیا ہوتے خاند رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دس سال خدمت میں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال کبھی دس سال کی مدت میں اف تک نہیں فرمایا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا دس سال یہ جبان بزرگی ہوئی کہ جواری ہوئی تو حضور آپ کا سنراشن کی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے ہاں کہیں ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کسی کی تربیت کے خاطر تربیت کے خاطر غصہ کرنے کی وہ الگ بات ہے لیکن نفسی نفسی اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس غصے کو دباؤ اس غصے کو پیو اس غصے کو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گروپ اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا غصے کا گروپ کوئی بھی گھوٹ پیو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا اللہ تبارک الناس غصے کا گھونٹ پینے والا یہ مت کرنے سے ہوتا ہے یہ اپنے اوپر جبر کرنے سے ہوتا ہے جو غصہ آئے آگے پی جائے حلم کا مظاہرہ ہے انہیں امام مصیفہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی لگ گیا تھا گھر جاتے ہوئے اور مسلسل گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے گالی کوٹ نے جو اس کے پاس ذخیرے میں تھا وہ سب گالیاں سنا جا رہا ہے صاحب چلتے چلتے چلتے یہاں تک کے گھر آ گیا تو رک گئے امام صاحب نے اس سے رک کے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے جو اتنا مجھ کہا ہے چلو تمہاری رات نکل گئی کہ نہیں نکل گئی کبھی ابھی اور کچھ دینی ہے گالیاں تو دے لو کیونکہ میرا گھر آ گیا میں گھر چلا جاؤں گا اگر کچھ ابھی باقی رہ گئی ہو تو اور جلد دوسرا درخت کھینچنے والا کہ ایسا نہ حسرت تمہارے دل میں رہ گئے تو غصے کو پینا یہ بڑی زبردست وقت ہے اللہ کو کوئی جھوٹ غصے کے جھوٹ سے زیادہ پینا پسند نہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے فرمایا کہ لا کر وقت غصہ نہ اب اس کی عادت ڈالنے سے ہوتی عادت اسی طرح پڑتی ہے کہ جائز جگہ پر بھی غصہ نہ کرے جائز جگہ پر بھی غصے کا مظاہرہ نہ کرے ہاں البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غیر اختیاری طور پر غصہ دل میں آیا اس میں گناہ نہیں لیکن جب اس غصے کو سب مظاہرہ کر دیا کیا برا بلا کہنا شروع کر دیا ڈانٹنا شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا تو اس وقت میں یہ گناہ بن جاتا ہے لہٰذا غیر صحت اگر دل میں طوفان عمدہ کوئی گنا نہیں اس طوفان کو پی گئے بڑا زبردست عجر و ثواب بڑا زبردست اللہ تبارک کو تعالیٰ رہا کہ اس کا سلا ملنے والا ہے اس کو اس کی کوشش کہ وہ پی جائے اس سے پینے کا طریقہ کیا ہے حدیث میں قرآن حدیث میں تین طریقہ بیان فرمائے ایک تو قرآن کریم نے بیان فرمایا قرآن کریم نے فرمایا وہ اما یم کا من شیفان نظم وقت ایس دلہ ہے منتشان رضی کہ درختی کا بھی جو غصہ آتا ہے نا ایک دم سے یہ غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کچوکا ہوتا ہے شیطان کچوکا لگا ہے تو جب کبھی یہ صورت پیدا ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگو شیطان رسی یعنی جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اللہ کے پیغام ایک بات تو قرآن نے بتائی دوسری بات حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو بات ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب کبھی غصے کی حالت میں ہو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اس سے غصہ کم ہونے میں مدد ملے غصے کا ایک طبعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے اچھلتا ہے غصے میں آدمی جب غصہ آئے گا پھر لیکن لیکن غصہ آ گیا زیادہ آ گیا تو بیٹھ ہی جائے گا ضرور اب بیٹھا تو کھڑا ہو جائے گا تو اس کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کو لے جاتا ہے انہوں ہے اس کی طبیعت اس کو دبانے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ یہ کری سر فرمایا تجربہ ہے یہ جی کہ آدمی اگر یہ کام کر لے تو غصہ کم ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تیسرا عمل جو حضور السلام نے بیان فرمایا وہ یہ کہ تھوڑا پانی پی لے ٹھنڈا پانی پی لے غصے میں تو اس سے بھی کمی آ جاتی ہے یہ ہمارے حضرت حکیم الحمد صلی اللہ صد یہاں تک فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات غصہ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا تو ایسے موقع پر تربیت کے لیے بھی اس بات کا خیال کرو کہ جس وقت خود غصہ آ رہا ہو طبیعت میں